اصول حکیمت آدائے اب انسان ہوتا ہوتا ہے اعلان حزیمت آدا جو تسلی ہے اعلان جو تسلی ہے حضرت کو بے شک وہ دشمن تیرا وہ یہ نسل کٹا حضرت کا بڑا لڑکا تھا نا قاسم جس پر آپ کی ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بیچارہ فوت ہو گیا تو مشرقی مکہ ہنسنے لگے تو اور اولاد ہے نہیں ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی مر گیا ہماری جان چھوٹ گئی یہ نسل کٹا ہے ابتر ہے نسل اس کی ختم ہے کٹی ہوئی ہے اللہ نے معذرت آپ کی نسل نہیں کٹی ہوئی آپ کی نسل تو کیا مطلب چلے گی آپ کے ماننے والے دروز پڑھنے والے کیا مطلب رہیں گے ان کی نسل کٹی ہوئی ان کا نام دشمن ختم ہو جائے گا بے شک دشمن تیرا وہ یہ البتر سمجھا نسل کٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جا ایوہل کافرون لا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابدون ولا انا عابد ما عابدتون سمجھ رہے ہو جی اب کلیا کلاس روم کے اندر مضمون توحید کیا ہے سنو بات دو باتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں ایک تو مضمون توحید ہے مسئلہ توحید کو واضح کر کے بیان کیا گیا اور نمبر دو یہ اے اعلان متارکت ہے کیا ہے متارکت پتا کی کا اعلان ہے اب پہلے ترجمہ جمع کر رہا تھا میں نے سمجھا کون سا کس طرح ہے الجا اجہل کا فرو حضرت فرما دو ایو کافرو اے کافرواج کافرو اللہ نے کفر کا لگایا لگایا نہیں ہاں یا اللہ یہ کیوں کافر ہو گئے کون سا انہوں نے غلط کام کیا لا آبدو ولا انتم آبدون غیر اللہ کی عبادت کرنے والا کافر سمجھے ہو پیچھے کون سا فتوا آیا تھا شرک والا انما ادعو ربی بلا غیر اللہ کو پکارنے والا چاہے اب فتوا آ رہا ہے کفر کا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا چاہے صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ مولوی صاحب تھے وہ مانا کرتے تھے پلجا یور کافرون او میرے پیارے کافرون کھلو کلی ہوتے ہیں نا بات کسی طرح کوئی ناراض نہ ہو پلیا جو ہلکا کرو آخر آپ نے بھی تو ممبر و محراب سنبھالنا ہے نا جی۔ ہاں پلیا ایشل کا فرو حضرت فرما دو ایو کا فرو لا بدو ماتا بدو اے اللہ نے مکاتا کہاں لکھا ہے ہاں ابتدا میں لکھا ہے ہے یہ اور میں نے بتا دیا کہ یہ سورج ہے جو مطابقت اور مقاصد کا بیان ہے نہیں عبادت کرتا میں ان ہستیوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم عبادت کرنے والے ان ہستیوں کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس ہستی کی اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا ان ہستیوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم عبادت کرنے والے اس ہستی کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں یس تین باتیں یہاں پہ کتنی باتیں پہلی بات پہلی بات یہ ہے کہ یہاں سوال ہے زبردست سوال یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کافرو میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا اور تم میرے معبودوں کی عبادت حالانکہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد یہ مکیہ صورت ہے نا جی اس کے نازل ہونے کے بعد کتنی کافر مسلمان ہو گئے ہوئے نہیں ہوئے اللہ کو فرماتے ہیں کہ تم نئی عبادت کرو گے میرے معبود کی تو عبادت حالت میں نازل ہونے کے بعد کتنی مبہد ہو گئے مجھ سے اپنا مشرف جو تھے پھر سوال سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ ہے کہ کا نام استعار کریں گے یہ اسلام ہے عہد خارجی کا کون سا نام ہے اس سے مراد مخصوص معین کافر ہیں وہ کافر جن پر مہر جباریت لگ چکی تھی وہ کافر جن پر ہاں سمجھا او ابتدا میں پالو ان الدین کفر سبا ان علیہم لم تم لا جو ہم سوال آیا تھا جواب دیا تھا کہ اللہ دین کفر ماحود جو ہے یہ عہد جو ہے یہ کس کے لیے ہے لام ماحود کے عہد جی کے لیے سمراج مخصوص کافر ہے جن پر مور جب باریت لگ چکی ہے یہاں بھی ایسی ہے تو وہ کافر جل پر مور جباریت لگ چکی ہے جنہوں نے مستقبل کے اندر ایمان قبول نہیں کرنا تھا جہاں وہی مراد ہے کہ تم میرے معبود کی عبادت نہیں کرو گے میں تمہارے معبود کی عبادت نہیں کروں گا ایک بات ختم ہوگی اور بات کہ تکرار کیوں ہے لا تکرار ہے یہ تکرار کیوں ہے اس کے دو جواب ہیں ایک جواب تو وہی ہے جو پیچھے گزرا کہ تکرار تاخیر کے لیے ہے کس کے لیے ہے بھائی جو بات اہم ہوتی ہے اس کو بار بار کہا جاتا ہے جی یہ تکرار تاخیر سے بات اہم تھی اس لیے بار بار کہا دوسرا جواب دوسرا جواب اصل جواب جب ہو گیا میری طرف دیکھو اوپر کہ ایک کلمہ جو ہے وہ حال کے متعلق ہے ایک کلمہ جو ہے وہ استقبال کے متعلق ہے اب کرو مانا نیچے لکھا ہوا ہے فرما دو اے کافرو لا دو نہیں عبادت کرتا میں فی الحال نہیں عبادت کرتا میں فی الحال سمجھا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو فی الحال اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں بلا اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا فل استقبال مستقبل کے اندر بھی میں کبھی عبادت نہیں کروں گا فل استقبال ان ہستیوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو بلا ان تم ہوں نہ ماں آبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو فل استقبال ان ہستیوں کی اس ہستی کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں فل استقبال ہار اور استقبال الگ الگ ہے پہلی دو باتیں جو ہے وہ ہار کے متعلق دوسری دو سمجھ آ گیا کتنی باتیں ہو گئی ہیں دو تیسری بات اب عرض کرنی ہے لکم دین اک دین واسطے تمہارے دین ہے تمہارا جانی یعنی شرک الگ جلال اور واسطے میرے دین ہے میرا جانی یعنی ایک سوال ہے سوال بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ صورت منسوخ ہے یہ صورت کیا ہے چونکہ اس میں کہا گیا نقم دین حکم والے دن تم اپنے دین پر عمل کرو میں اپنے دین پر عمل کرتا ہوں بعد میں جب کتاب کا حکم آیا کاتے لو کہ کتاب کرو تو پھر نقم دین حکم نہیں پھر ڈنڈا ہے یہ صورت کیا ہے اور بولو صحیح لیکن حضرت منسوخ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ صورت اپنی جگہ باقی ہے یہ جو ہے تم دینوں کو مالیہ دین جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہارے ساتھ لڑوں گا نہیں تاکہ پھر اس کو منسوخ بنانا پڑے یہ تو الٹا مکاتا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے میاں میں تمہارے مذہب سے بیدار ہوں تم میرے مذہب پر نہیں آتے میں بھی تمہارے مذہب پر نہیں ہوتا سمجھے تم جانو تمہارا خاندان یہ تو الٹا بیداری ہے کیا ہے بیداری ہے الٹا یہ مکاتا ہے یہ وہ بات نہیں ہے اس لیے منسوخ بنانے کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا نصر اللہ والفتح اب نبی علیہ السلام کے لیے تسلی ہے اور اے اعلان فتح ہے کیا ہے اللہ فرماتے ہیں حضرت جب کل جاج القافرون کے اندر جس طرح واضح اعلان ہے جب تم یہ واضح اعلان کرو گے توحید کا تو میں تمہیں فتح دوں گا کیا دوں گا صرف فتح نہیں دوں گا بلکہ تبدیل تمہارے مخصوص دشمن کو جانی دشمن کو بھی برباد کروں گا اس لیے تمہیں چاہیے کہ دوبارہ اعلان کر دو کل ہو اللہ ہو بات گئی ہے کرو مانا جا انسر اللہ دو ترکیبیں ہیں پہلی ترکیب یہ ہے کہ جا اللہ شرط ہے جزا مقدر فتح ما ترا جب کہ آ جائے گی امداد آ جائے امداد اللہ پاک کی نصر اللہ سے مراد لکھا ہے ہے ہدے دیا یہ لکھا ہوگا ضرور ہاں؟ سننا ہوگا مکہ یہ نصر اللہ سے مراد سول ادے دیا ہے بل فتحوں سے مراد فتح مکہ ہے سمجھا نصر اللہ سے وہ بندگنا سلح حدیبیہ لکھ لیا فتح پر فتح مکہ فتح مکہ لکھ لیا ہے جبکہ آ جائے امداد اللہ پاک کی یعنی سلو ہے بل فتح ہو اور اپنے کے ماں اپنے کے ترا ماں ترا تب دیکھے گا تم جو کچھ دیکھے گا ایک تو یہ ہے دوسرا کون کہ بارہ آئے تک باب آج پائے رائے تناسا سا جو ہے یہ جا اللہ پر ماتوب ہے رائے تنا کس کس بنواتو ہے جا اللہ پر اور جب کہ آ جائے مدد اللہ پاک کی اور خطا اور دیکھے تو لوگوں کو کہ داخل ہو رہا ہوں اللہ کے دین کے اندر افواجن فوج در فوج فوج در فوج داخل ہو رہے ہوں سمجھا سب میں حمد اصول فوج نمبر ون بس پاکیاں بیان کر تو سات تعریفوں اپنے پروردگار کے وقت پھر ہو بے حمد نمبر دو میں وقت پھر نمبر تین اور معافی مانگ تو اس سے ان علت استفاد بے شک اللہ پاک ہے تو بہت رجوع کرنے والا اللہ بہت رجوع کرنے والا ہے اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف اشارہ ہے کس کی طرف اشارہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی بخاری شریف حدیث ہے کہ صحابہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ سورج کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا بس یہی ہے کہ جب ہمیں فتح ملے تو ہم استفار کریں اور اب بھی مسئلہ یہی ہے کہ جب فتح ملے نصرت آئے تو انسان کو استفار کرنا چاہیے تو اس لیے ہم کرنی چاہیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا آخر میں بابا تو بتا حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر نبی علیہ السلام کی موت کی طرف اشارہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے وہ کام ہو گیا مکہ بھی فتح ہو گیا اسلام پھیل گیا اب آپ کی موت قریب ہے حضرت عمر نے فرمایا اللہ عالم اللہ تعالم میں بھی اس صورت کا مطلب وہی سمجھتا ہوں جو کچھ سمجھتا ہے کہ باقی اس صورت کے اندر حضرت کی موت کی طرف اشارہ ہے اس کے بعد بھی فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ کی فار اور تصویر اور اضافہ ہو گیا بہت زیادہ جی؟ اور جب جب تم کلیاج اور کافرون کی طرح کھلی توحید بیان کرو گے تو میں تمہیں کیا دوں گا راجا نصر اللہ اگر فتح فتح دوں گا اور تب بچی آدھی آج جو جانی دشمن ہے بڑا دشمن اس کو بھی برباد اس لیے مقرر پھر تمہیں چاہیے کہ کل اب اللہ عظیم توحید کا پھر بیان سمجھا یہ تبت یہ شام کو پڑھیں گے انشاءاللہ آ جاؤ گے کل ہو اللہ احد اللہ سمد لم جلد ولم یولد ولم یہ کل ہو احد انیل بھی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دین بے معنی جگہ ہے اور ترجمہ کرتے ہیں تمہیں اپنے کیے کا بدلہ ملے گا مجھے میرے کیے کا بدلہ ملے گا مفسری نے لکھا ہے جمع لکھا ہے کوئی بات نہیں احتمال ہے کہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے لکھا ہے مجھے کل ہو اللہ سمجھا حضرت فرما دو اللہ احد ہے اللہ کیا ہے مشرقین آتے ہیں کہتے ہیں سفلنا ربا کا اپنے رب کی صفات اور تعریف ہمارے سامنے پیش کر اللہ پاک نے اپنی تعریف میں یہ صورت نہ دیکھا سمجھا کل ہو اللہ وہ آحد حضرت فرما دو شان یہ ہے کہ اللہ عہد ہے اللہ چاہے ہے ہے اللہ اکیلا ایک ہے سنو بات زبردست اشکال ہے کہ اللہ فرماتے میں ایک ہوں نہیں ہر انسان ایک ہے یہ امام علیہ السلام میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ دو ہیں ایک ہے دو ہے ایک ہے نا جی۔, جی تم میں سے کوئی دو ہے ہر انسان ایک ہے میں ایک ہوں یہ خطیب کر بیٹھے ہیں یہ ایک ہے یہ جی۔, جی ہر بندہ ایک ہے نہیں ہے کون ہے جو دو ہیں جو اللہ کہتا ہے میں ایک ہوں اللہ بھی ایک ہے ہم بھی ایک ہیں ہر بندہ ایک ہے تو سن رہے ہو بڑی قیمتی بات ہے سنو بات نسارا کہتے تھے کہ اللہ کے تین اجزاء ہیں کتنے اجزاء ہیں ایک اللہ ایک انسان سلام ایک جبرائیل دوسرا قول ایک اللہ ایک عیسا ایک مریم علیہ السلام سمجھ رہے ہو انہوں نے اللہ کے بعض اور جز بنائے ہوئے تھے کیا بنائے ہوئے تھے بعض اور جز اللہ نے فرما ان قالو خالص مجھے اپنی ذات پاک کی قسم پکی بات ہے جو کہتے ہیں خدا تین ہے وہ پکے کافر ہیں کیا ہے جو کہتے ہیں خدا تین ہے سمجھا عہد کا معنی ہوتا ہے حضرت عہد وہ ہے جس کے اجزا نہ ہوں جس کے چارہ ہوں اللہ فرماتے ہیں میں اجزا سے پاک ہوں میں اب آگ سے پاک ہوں میں آگ ہوں میرا کوئی جز نہیں ہے آج کل غالی یہی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خدا کے ذاتی نور کا ٹکڑا ہے کیا ہے خدا کی ذات کا جو نور ہے اللہ نے اپنے ذات سے ایک نور کا ٹکڑا الگ کر کے حضرت کو پیدا کیا ہے اور یہ وہی کفر ہے جو نسارا کے اندر پایا جاتا ہے یہ وہی کفر ہے جو نسارا میں پایا جاتا تھا کہ اللہ کی جوزے بناتے ہیں تعبیت کے قائل سمجھا تھے اب عہد کا معنی لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہے شاید عہد عہد آنس کے اصلاً ان کے سام درو جاری نہ باشد آج آنت کے اثر انتظام کرو جاری نہ وہ ہے تو اس کے اندر انتظام جاری نہ ہو سمجھا اس کے اندر اس کی تقسیم نہ ہوئے اور سمجھا جی طرح یہ لفظ تمہارے پاس غلط لکھا ہے اصل لفظ یہ ہے حضرت میں پڑھ رہا ہوں ان الحدیت تالے تفرودی ذات ہے

یگانا ایک یگانا ایک نہ شریک دارد نہ جز نہ شریک دارد نہ جز نہ اس کو کوئی شریک نہ اس کی کوئی جزے ہیں سمجھ رہے ہو اللہ حسام دو اللہ حسامہ دو اللہ نزا بینیاد ہے چاہے نزا بے یاد ہے حضرت اب سمجھ جو ہے سمجھ کا مانا چاہے سمجھ کا مانا حضرت میری طرف دیکھو سمجھ کہتے ہیں وہ ذات جس پر سرداری کی انتہا ہو جائے جس پر سرداری کی اس سے بڑا کوئی سردار بال فاد دیگر سارے جہان کی اس کو ضرورت ہوگی اور اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو سارے جہان کو اس کی اور اس کو کسی کی وہ سمجھ ہے گی سمجھ رہے ہو اللہ حسام حضرت یہاں آپ کے پاس یہ لفظ شاید ہمیں کہیں بل مل علیہ تفسیر سید الدی یسمد الیہ خال کو فی الحوا یہ لفظ ہے ہاں؟ اور بات بار ہے اللہ بھی یسمد و الہ فی ہوا فی ہوا فی ہوا وہ ذات پاک جو توجہ کرتی ہے ارادہ کرتی ہے مخلوقوں کی طرف اپنے حوائد اور اپنے مسائل میں اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما لکھا ہے سمجھا اللہ میرا بے نیاد ہے ساری دنیا اسی کی طرف ارادہ کر کے اس سے اپنی مرادیں پوری کرواتی ہے سمجھا شیر لکھا ہے تمہارے پاس جی ہاں، مانے اللہ گی بوائے سونا فی ہم لدے اللہ کا معنی مانا بولے جو سیب بوائے نے بیان کیا ہے کس نے بیان کیا یوں سونا فی ہم لدے ساری دنیا اسی کی طرف جاتی ہے ارادہ کر کے کوئی کہہ رہا ہے یا اللہ میری روزی فراخ کر دے کوئی کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے تندرستی دے دے کوئی کہہ رہا ہے یا اللہ میری فلانی مراد پوری کر دے ساری دنیا اسی کا ارادہ کر رہی ہے اور اسی کی طرف جا رہی ہے تو محمد اللہ شاہ صاحب نے ایک معنی کیا ہے بڑا عجیب ہے اللہ سمجھتا کا مانا اللہ نرآھار ہے اللہ تمہارے پاس نہیں لکھا ہوا اللہ ہے زیرا دھار یہ ہماری زبان ہے پرانی اردو ہے یہ نرا دھار کا من بالکل الگ ہے بالکل دھار مانا الگ نرا من خالد خالد الگ ہے بالکل الگ ہے کسی کے ساتھ اس کی کوئی شرکت نہیں ہے اللہ دو اللہ نرا نیاد ہے اللہ کو کسی کی ضرورت ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہ انبیاء کی نہ اولیا کی نہ ملائکہ کی نہ نوریوں ناریوں خاکیوں کی کسی کو اس کی ضرورت ہاں، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے سارے جہان کو اس کی ضرورت ہے اس وو اللہ بے لیا اللہ چاہے اما یا سالو رہوں لاجو سالو اما یا سالو رہوں کی سلوم اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اللہ ساری دنیا سے پوچھ سکتا ہے لم جلد ولم یولد نہیں جنا اس نے کسی کو کہتے تھے نا کہ بیٹے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں سمجھا علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے ادیر علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا بلم یولد اور نہ وہ جنا گیا اس کا باپ بھی کوئی نہیں ہے بیٹا بھی کوئی نہیں ہے بلم یق الح کو فو ون احد اور نہیں ہے واسطے اس کے ہم سر کوئی ایک کوئی اس کا ہم سر بھی نہیں ہے سمجھ رہے ہو ہم سر بھی کوئی نہیں ہے میرے طرف دیکھو میں سمجھا دوں گا بعض اوقات انسان کو اولاد کسی کام پر مجبور کر دیتی ہے اولاد کہتی ہے یہ کام کرو باپ نہ چاہتے ہوئے وہ کام کرتا ہے بعض اوقات انسان کو والد مجبور کرتا ہے بیٹے کو مجبور کرتا ہے والد کے بیٹا یہ کام کر بیٹا نہ چاہتے ہوئے وہ کام کرتا ہے بعض اوقات انسان کو بیوی بیگم صاحبہ مجبور کرتی ہے کہ یہ کام کرو اور انسان صاحبہ کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے مجبور ہو کر کام کر دیتا ہے اللہ نے کرنا لوگو میرا بیٹا کوئی نہیں ہے جو مجھے مجبور کرے میرا والد کوئی نہیں ہے جو مجھے مجبور کرے میری بیوی کوئی نہیں ہے جو مجھے مجبور کرے لہٰذا اللہ اس کھانا تو میں بے نیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوں میں کسی کے آگے مجبور ہونے والا نہیں ہوں نہ میرا باپ ہے نہ میری اولاد ہے نہ میری بیوی ہے میرا ہم ساری کوئی نہیں ہے بیوی ہمیشہ انسان وہ کرتا ہے جو کف ہوتی ہے میرا کف ہے ہی کوئی نہیں میرے برابر ہے ہی کوئی نہیں بیوی کیسے بنے جب بیوی نہیں ہے تو نہ لم جلد نہ لم جلن

جس کا نام ہے عبد العلقہ اور مشہور ہے ابو لہب عبد العلقہ اس کا نام ہے اور قیمت اور مشہور ہے وہ ابو لہب کے نام سے ہے یہ سب سے بڑا دشمن تھا نبی علیہ خراب وقت اس کے تین بیٹے تھے ایک کا نام اوتبا ایک کا نام عطبہ اور ایک کا نام معطر یہ تین آدمی تھے اس کے بیٹے تھے تین نبی علیہ السلاط اور تسلیم نے دو بیٹیاں اس کے بیٹوں کو دی تھیں اتبے کو اور اتبا کو جب نبی علیہ السلاط و تسلیم پر یہ آیت آئی صاف دا ابیما تمر وغار عن المشرقین کفینا کل مستحدین آپ نبی علیہ السلام صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور آپ نے یا صباہا یا سباہا کہہ کر لوگوں کو بلایا تو سارے عربی جمع ہو گئے اس میں ابو لہب بھی تھا آپ نے وہاں مسئلہ توحید بیان فرمایا تو اس ظالم نے کہا تب لا کا خاؤ الحاظہ جماعت نبی علیہ السلام کو کرنے لگا ظالم کہ خدا کرے تو برباد ہو گئے تو نے ہمیں اس بات کی خاطر جمع کیا تھا لا الہ الا اللہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے اس نے جب یہ بات کہی تو اللہ پاک نے یہ ساری صورت اس کے خلاف نازل فرمائی کہ یہ بےمان میرے پیغمبر کے نام ایسا کہتا ہے یہ خود بھی برباد ہے اس کے اعمال بھی برباد ہیں اس کے عقائد بھی برباد ہیں اور اس کی بیوی بھی برباد ہے یہ سب جہنم کے کرتا ہے اس صورت کا شان مزدور ہے جب یہ صورت اتری تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جلدی کرو محمد علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دو ورنہ میرا تمہارا فیصلہ ہے چنانچہ بڑا جو تھا اتبا اس نے طلاق دے دی رقیہ اس کے نکاح میں تھی چھوٹا جو تھا اتبا اس نے طلاق بھی دے دی اور اس ظالم نے جا کر نبی علیہ السلام پر تھوک بھی ڈالی جب اس نے تھوک ڈالی تو حضرت نے بد دعا کیا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دیا اس کو ختم کر دیا چنانچہ جب حضرت نے جب بد دعا کی تو ابو اللہ بھی ڈر گیا کہ میرے بیٹے پر کوئی مصیبت آئے گی وہ سمجھتے تھے کہ اس بندے کی دعا جو ہے یہ کبھی رد نہیں کی جاتی چنانچہ وہ اس کی بڑی حفاظت کرتا تھا لیکن ایک رات سوئے ہوئے تھے سفر میں گئے ہوئے تھے سوئے ہوئے تھے ایک جگہ اور آدمی کے درمیان میں اونچا سویا ہوا تھا شیر جو آیا اور بعد میں آیا کہ نہر آیا اور سنتے سنتے وہاں پہنچے اس نے اسے پھاڑ چھیر کر ختم کر دیا حضرت کی بدعا منظور ہوئی اور وہ اس طرح تباہ ہوا اور ابو لہب کا بڑا بیٹا جو تھا اتبا اور چھوٹا بیٹا جو تھا معطب یہ دو جو تھے یہ فتح مکے کے دن مسلمان ہو گئے دونوں مسلمان ہو گئے غزوہ حنین کے اندر غزوہ طائف کے اندر بھی حضرت کے ساتھ یہ شریف تھے تو اللہ بے نیاز ہے جس کو چاہے اسلام کی دولت دے دے بہرحال یہ سورت تب اتری ہے اب اس کا معنی کرنا ہے تبت تبت یدا تبا پر لکھو گا ہمراہ دنیا بھی دنیا کا کا اس نتیجہ ہے برباد ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا حضرت تبت کے معنی آپ کے پاس نہیں لکھے ہوئے جو لکھنی ہے ذرا مہربانی کرو ہر پر لکھ لو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آگے معنی کرتے ہیں تبت کا معنی لکھو اوپر سے لکھو ہلاکت خاصرت ہلاکت نمبر دو خاصرت خسارے سے ہے خاص

لکھ لیا اور انہوں نے لکھو اتبو و تباب و خاص لکھ کے التبو التبو و تباب اتبو و تباب الاستمرار فی الخسران الاستمرار فی الخسران مفردات کا حوالہ مفردات کیوں لکھ لیا ہے بس اب اندر آ جاؤ مہربانی کر کے بعد میں تقریر کرتے رہنا پہلا مانا ہے ہلاکت ہلاک ہو گئے دوسرا مانا خاصرت برباد ہو گئے تیسرا مانا خاصرت من کل خیرن ہر خیر سے خالی ہے چوتھا معنی مانا اتب و تباب و و پھر خسران ہے سمجھا خسران کے اندر بربادی کے اندر ہمیشہ استمرار اب مانا کرو سارے معنی ملا کر میں مانا کرا ہوں تبت یدا اب الحب ہمیشہ کے لیے ہر خیر سے خالی ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہمیشہ کے لیے ہر خیر سے خالی ہو گئے وہ تبا اور خود بھی برباد ہو گیا سمجھ نہیں ہے بات تبت یدا ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہمیشہ کے لیے ہر خیر سے خالی ہو گئے برباد ہو گئے بتبا اور خود بھی برباد ہو گیا تبت یدا اور سبا کا کیا فرق ہے ان دو کا کیا فرق ہے ایک فرق علماء نے یہ فرمایا ہے کہ تبت یدا کیا فرق ہے اس ان دو کا کیا فرق ہے ایک فخ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ تبت یدا یہ بد دعا ہے کیا ہے اور تبا اس کی خبر ہے اللہ نے پہلے فرمایا خدا کرے ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں بد دعا ہے آگے فرمایا تبا یہ بد دعا پوری ہو گئی اور وہ برباد ہو بھی گیا وہ سمجھ رہے ہو تبت کیا ہے بد دعا اور تبا اس کی چاہے خبر ہے تبت یدا ابی ابیلاب خدا کرے ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں آگے خبر دے دی تبا وہ بد دعا پوری ہو گئی اور وہ برباد ہو گیا سمجھ رہے ہو کہیں لکھا ہے آپ کے پاس لفظ اچھا اور اور یہ سنو کچھ نہیں لکھا اوپر دیکھو اور تو یہ سنو تبت یدا ابی بن یہ کنایا ہے ہلاکت اعتقاد اور اعمال سے کنایا ہے ہلاکت اعتقاد دو ہاتھ ایک ہاتھ سے مراد عقیدہ ایک ہاتھ سے مراد عمل ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے یعنی اس کا عقیدہ بھی برباد ہو گیا اس کے عمل بھی برباد ہو گیا اور سبا یہ ہلاکت ذات کا ذکر ہے کہ وہ خود بھی برباد ہو گیا سمجھ رہے ہو تبت یہ ابی ابیلا دونوں ہاتھ برباد ہو گئے یعنی عقیدہ بھی برباد عمل بھی برباد تبا اور وہ خود بھی اب دیکھو پڑھو لکھا ہے سب کچھ تبت یدا ابی ابیلا ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے ہر خیر سے خالی ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اب حضرت اوپر لکھا ہے ہلاکت اعمال و اعتقاد ہلاکت احمد حاشیے پر تمہارے پاس عبارت لکھی حاشیے پر دیکھو شاہ عبد العزیز رحم اللہ تعالیٰ کی وہ ہر دو دت کنایت ازاں دو قوت وہ ہر دو دت از اگاں دو قوت اخت یعنی ہلاک شد اعتقاد و عمل او اس کا بھی برباد ہو گیا اس کے عمل بھی کیا ہو گئے برباد ہو گئے وہ تبا ذات چل گئے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا بات آگے ماں اغران ہوں معلوم دس اے شبو چل گئے کہ اس نے جو اپنا اللہ کی راہ میں خیراتیں کی صبح باندی کو آزاد کیا وغیرہ وغیرہ وہ کہاں جائیں گی اعمال اس کے مال کے ذریعے جو نیکیاں تھیں اور اس کے علاوہ جو اس نے اچھے اعمال کیے حج کیے نمازیں پڑھی وغیرہ وغیرہ وہ کہاں جائیں گے اور میں کفر کو وجہ سے سب بیکار ہے کفر کو وجہ سے سب بیکار ہے نہیں دفاع کیا اس سے اس کے مال نے اور جو کچھ وہ کرتا رہا نہ مال نے فائدہ دیا نہ اعمال نے ہمرے اخرویہ چلے اوکھلا ضرور داخل ہوگا وہ آگ کو میں سین کو تاکید کے لیے بنا رہا ہوں ضرور داخل ہوگا وہ آگ کو ذات اللہ جو صاحب ہوگی شعلے کی نام بھی اس کا ابو لہب ہے اور اس کو داخل بھی لہب اور شعلے میں کیا جائے گا سمجھا بھائی صاحب ہوگی شعلے کی بمرا تو ہو اور عورت اس کی بھی امراط ہوں ہے یس پلا کے ہوگا در و مستر پر ہاں، ضرور داخل ہوگا وہ خود بھی اور اس کی عورت بھی ہما لاپ حال ہوں اس کو جو اٹھانے والی ہے لکڑیوں کی یہ کہتے ام جمیل اس کا نام تھا اس نام مراد کی عادت تھی کہ کانٹے ادھر ادھر سے چن کر لے آتی تھی اور حضرت کے راستے پر ڈالا کرتی تھی کہ نبی علیہ السلام چلیں گے تو کانٹے چبھیں گے کہ اس کا یہ کام تھا اٹھانے والی لکڑیوں کی فی جی دہا حبل بیچ اس کے گلے پہ رسی ہوگی مساجن مونج کی مونج کی رسی ہوگی مونج سمجھتے ہو ہم اس کو من کہتے ہیں من یہ بان بنتا ہے یہ کانا ہوتا ہے نا جس سے قلم بناتے ہیں نئے جس کو کہتے ہیں نئے کانے کا اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے نا اس کو ہمارے ہاں کوٹ کوٹ کر باندھ بنایا جاتا ہے جو کاری بنائی جاتی ہے سمجھا اس کو مکھد کہا جاتا ہے مونج کہا جاتا ہے جو مضبوط باندھ ہوتا ہے اس کا رسا جو بٹا ہوا ہوتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے بیچ اس کے گلے کا رسی ہوگی مونج کی بس یہ بات ختم ہو گئی شان اور اس کا سب کچھ میں نے جو ہے وہ ترجمہ بتا دیا جو کتاب دیں گے اب اگر ارد کرنی ہے بہت چھوٹی تھی یا وہ سن لو بخاری شریف کا جلد دو ہے سفا سات سو چونسٹھ ہے جلد دو سفا سات سو چونسٹھ اس میں روایت ہے عروا کہتے ہیں عروا ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا عروید زبیر وہ کہتے ہیں کہ ابو لہب جب مر گیا ہاں نبی علیہ السلاط و تفریح جس دن پیدا ہوئے تو ابو لہب کی باندھی تھی اس کا نام تھا فوبیبا کیا نام تھا صوبہ فبیبا نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری دی کہ آج تیرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے عبداللہ اور ابو لہب بھائی تھے نا حضرت عبداللہ اور ابو لہب تو تیرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لاب نے اس کو کہا انت ہر تم تو آزاد ہے اور خوشی کے اندر اس کو آزاد کر دیا تو ابو لاب جب مر گیا تو اور یہو بعض اہل ہی اس کو دکھائے گئے بعد اس کے اہل بعد اس کے رشتہ دار نے اس کو خواب میں دیکھا بڑی گندی حالت کے اندر ابو لاب سے پوچھا میں کیا حال ہوا تیرا اس نے کہا کہ لم القا باد خیر بس تمہارے بعد یعنی مرنے کے بعد مجھے کوئی اچھائی نہیں ملی اتنا ہے کہ میں نے جو کو آزاد کیا تھا تو اس کی برکت سے مجھے یہاں سے پانی ملتا ہے جب مجھے پیاس رکھتی ہے میں یہاں سے پانی پی لیتا ہوں سمجھا نا یہ بخار شریف کی غیر انی سپئی تو ہاتھ ہاتھ ہی گیا کبھی سویدا تھا سویدہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے یہاں سے مجھے پانی ملتا ہے میں پانی پی لیا کرتا ہوں اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ سوموار کے دن ابو لہب کو تخفیف ہوتی ہے عذاب کی سمجھا اس کی عذاب کی تخفیف کی وجہ یہ کہ اس نے نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منائی تھی یعنی میلاد منایا تھا جس طرح مارکا کہتے ہیں اب اس کا میں جواب حل کرتا ہوں پہلی بات تو حضرت یہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر ایک نہیں بلکہ کئی جگہوں پر یہ مسئلہ آیا ہے کہ مشرق اور کافر جتنی نیکیاں کرتے ہیں ان کی نیکیاں برباد ہیں مشرق اور کافر جتنی نیکیاں کرتے ہیں خواب و مالی ہوں میں خواب و بدنی ہوں میں وہ سب کی سب کیا ہیں ان کو کوئی ثواب نہیں ہوگا سمجھا اب میں آجات سناتا جاؤں اور سنتے جاؤ پہلی آیت ہے سورہ انعام کا رقو نمبر دس ہے اللہ پاک نے سورہ انعام کے اندر اٹھارہ پیغمبروں کا نام لیا ہے کتنی پیغمبر اٹھارہ پیغمبروں کا نام لے کر فرماتے ہیں بلو اشرکان اگر یہ اٹھارہ پیغمبروں میں سے کوئی ایک پیغمبر یا سارے یہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے پیغمبر جو ہے وہ شرک سے پاک ہوتا نہیں ہوتا یہ لو فرق کے لیے ہے فرض کر دو کہ یہ شرک کرتے تو ان کے امال بھی کیا ہو جاتے برباد ہو جاتے اور بلا آیتو شرفاط آپ کی طرف بھی میں نے وہی نظر کی آپ سے پہلے جتنے پیغمبر تھے ان کو بھی یہ پیغام پہنچایا کہ اگر بال فرد آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے امال برباد ہو جائیں گے اور آپ تباہ و برباد ہو جاؤ گے امال بھی برباد خود بھی ایک پیغمبروں کو کہا جا رہا ہے کتنی آیتیں ہو گئی تیسری آیت مساجد اللہ شاہدین بالکفر مشرق کبھی مسجد آباد نہیں کر سکتے خالدون ان لوگوں کے سارے نیک امال برباد ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاننا رہیں گے سمجھ رہے ہو مشرق کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے چوتھی آجت سجالنا وبا منصورا ہم ان کے امال کی طرف آئیں گے جتنے انہوں نے نیکیاں کی ہوں گی ہم سب کو ہبا منصورا بنا دیں گے غبار بنا کر اڑا دیں گے غبار بنا کر ہبا آخر کو کہتے ہیں آپ نے شاید دیکھا ہو یہ مکان میں صبح کے وقت روشن دان سے جو دھوپ پڑتی ہے نا اندر اس میں دیکھو تو ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھا نا تم نے دری سے بھی اندر دھوپ آتی ہے تو غبار اڑتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن ان کو یوں پکڑنے کی کوشش کرو تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا بظاہر تو وہ بہت زیادہ اڑ رہے ہوتے ہیں لیکن پکڑو تو ہاتھ میں کچھ نہیں آتا تو ان کے اعمال جو ہیں وہ بظاہر تو بہت کچھ ہے لیکن حقیقت ان کی کچھ بھی نہیں ہے سمجھا نا کتنی ردیں ہو گئی چار پانچویں آیت مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كتبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی توحید کا انکار کیا ان کے اعمال کے مثال راہ کا ڈھیر لگا ہو حضرت ایک ہوتی ہے مٹی اس نو بات مٹی ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے ریت یہ دونوں بدنی چیزیں دیر سے اڑتی ہیں اور راکھ اور رماد جو ہوتی ہے راکھ تو سمجھتے ہو نا اور لکڑی جلائی جاتی ہے جب تو وہ راکھ بن جاتی ہے وہ ایسی ہلکی ہو جائے تو معمولی کا پھونکا تو اڑ جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں مشرقوں کے نیک امال کی مثال ایسے ہے کہ راکھ کا ڈھیر لگا ہوا ہو زور کی آندھی جو آئے تو وہ ذرا بچے گا کچھ بھی نہیں بچے گا ان کے امال کا ڈھیر لگا ہوتا ہے شرک کی آندھی جو آتی ہے تو ان کے امال برباد کر دیتی ہے اڑا کے لے جاتی ہے تو سن رہے ہو اور آیت بل کا معلوم کا خرابی بے قیاتی یہ جو کافر ہیں مشرق ہیں ان کے امال کی مثال جس طرح کے ریت کا ٹیلا ہو یا سب ہو گمان گمان کرتا اسے پیاسا پانی حتیٰ کہ جب وہ آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ریت کا ٹیلا دور سے دوپہر کے وقت یوں لگتا ہے کہ دریا بہ رہا ہے سمجھا سی ایک آدمی تھا اس کو پیاس لگی ہوئی تھی اس نے جو دیکھا تو سمجھا دریا بہ رہا ہے جاؤں میں پانی پیوں اپنی پیاس بجھاؤں وہاں جو آیا تو وہ ریت تھی پانی تھا ہی نہیں وہاں وہ مر گیا قیامت تک یہ سمجھتے رہے مشرق کافر کہ ہمارے اعمال کا ڈھیر لگا ہوا ہے دریا بہ رہا ہے لیکن جب قیامت کے دن وہاں پہنچیں گے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا جہنم میں ڈال دیے جائیں گے يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا بالمن ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان لگا کر ایزا دے کر کل لدیون سے گمال گما لہو اس انسان کے جو اپنے مال دکھاوے کی خاطر خرچ کرتا ہے اور نہیں ایمان نہ اللہ اور پاک پچھلے پر تو لا جو من بلّہ ہے بل جو آخر جو ہے اس کے اعمال بھی کیا ہو گئے باطل اور برباد ہو گئے الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کر لیا اعمالهم ان کے سارے نیک اعمال برباد ہیں قیم لهم یوم القیامت وزنا ہم کیا کے دن ان کا کوئی وزن نہیں کریں گے ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا ایسے اور بھی بہت ہیں میں چھوڑ رہا ہوں ان تمام آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرق اور کافر کو اس کی نیکیاں کوئی فائدہ نہیں دیں گی اور ان کی ساری نیکیاں برباد ہیں اور ان کی نیکیوں کا خدا کے ہاں کوئی وزن نہیں ہوگا یہ قرآن آ گیا اب میں اجماع امت آپ حضرات کو سنا رہا ہوں عمدت القاری ہے شرح بخاری جلد بیس سفا پچانوے فتح الباری جلد گیارہ صفحہ اڑتالیس نبوی جلد اول صفحہ ایک سو پندرہ قال عياض ان قد الاجماع على ان الكفار لا تنفع اعمالهم قاضي عياض فرماتے ہیں اجماع منعقد ہے اس بات پر کہ کافروں کو ان کے اعمال فائدہ نہیں دیتے اور نہ ان پر ثواب دیے جاتے ہیں نعمتوں کا بلا تخفیف عذاب اور نہ ان کو عذاب کی تخفیف ہوگی نہ ان کو ثواب ملے گا نہ عذاب کی تخفیف ہوگی اور ان کو ان کے اعمال کوئی فائدہ ساری امت محمدیہ کا اس مسئلے پر کیا ہے اجماع ہے بات لیجیے تھی اب حضرت جواب کیا آیا جواب یہ آیا کہ یہ روایت مقبول نہیں ہے مردود ہے یہ روایت مقبول نہیں بلکہ کیوں اس لیے کہ یہ قرآن پاک کی ایک نہیں بلکہ کئی آیات کے خلاف ہے قرآن پاک کی ایک نہیں بلکہ کئی آیات کے خلاف حضرت اس کو تو پانی ملتا ہے یہاں سے اور تم قرآن پاک کے اندر پڑھ رہے ہو لے کر تو عام اللہ من زخموں کا دھوبر ملے گا پیپ ان کو دی جائے گی پینے کے لیے حمیم ان گرم اور کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا کتا امہا ہم جو ان کی آنکھیں کاٹ کر باہر نکال دے گا پڑھونی پڑھائی لا جدو نیا بردوں والا شرابا جہنم کے اندر ان کو نہ پانی ملے گا اور نہ ٹھنڈک ملے گی اللہ ہنی مونگ کا گرم پانی ملے گا اور پیپ ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا نہیں جی؟ جہنمی کہیں گے عقید والے رضا اللہ اے جنتی ہو پانی جو تمہیں اللہ دے رہا ہے وہ ہمیں ہمارے اوپر پھینکو آ پڑے کچھ شاید ہمارے منہ میں آ پڑے یا روزی ہمیں دو جنتی جواب دیں گے ان اللہ کافرین اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر ہمیشہ کے لیے حرام کر سمجھے یہ بات تو یہ ساری آیات بتا رہی ہیں کہ یہ بات ابو لہب کو سویدہ سے آزاد کرنے کی وجہ سے پانی مل رہا ہے یہ قرآن آزاد کے اور اجماع امت محمدیہ کے چاہے خلاف ہے لہذا یہ مردود ہے مقبول نہیں ہے اب دیکھو تمہارے سامنے یہ سورج ہے اللہ پاک نے اس کا نام لیا ہے نہیں لیا امت محمدیہ میں سے کسی کافر کا اللہ نے نام نہیں لیا صرف اس ظالم کا نام لیا ہے ابو جہل کا نام قرآن میں نہیں ہے تو رہے ہو اور کسی کا نام نہیں ہے ولید جب نے کی تردید اللہ نے کتنی فرمائی ہے بل نظم کے اندر آئی ہے تردید سورت قلم کے اندر تردید آئی ہے لیکن اس کا نام نہیں ہے نام ایک بےمان کا اب نہ فرماؤ اللہ نام لے کر کہتے تبت ابی لہب اللہ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ کیا ہیں دونوں ہاتھ کیا ہیں تو اگر اس کو یہاں سے پانی ملتا ہے تو وہ برباد ہیں یا آباد ہیں اللہ کو پتا تھا کہ آگے آئیں گے لوگ کہیں گے ابو لہب کو ہاتھ سے پانی ملتا ہے اللہ نے پہلے کہہ دیا تو اس کے دونوں ہاتھ کیا ہو گئے برباد ہو گئے فرمایا ما اپنا ان ہو مال ہوں اس کو اس کے مال میں کوئی فائدہ فبیبہ باندھی جو ہے وہ اس کا مال ہے نہیں ہے تو اللہ اگر سبیدہ باندھی کے آزاد کرنے کی وجہ سے اس کو پانی مل رہا ہے تو خدا کیوں فرما رہا ہے ما اب ان ہو مال ہوں اس کو اس کے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا یہ تو فائدہ دے رہا ہے معلوم ہوا یہ بات درست نہیں ہے اور وما کا سبا اس کے اعمال نے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا اور سویدا کو آزاد کرنا اے اطاف یہ اس کا کیا ہے عمل ہے یہ اس کا کیا ہے تو اللہ نے فرما دیا تو اس کو اس کے امال نے فائدہ نہ دیا تو سویدا کے آزاد کرنے کی وجہ سے اس کو پانی مل رہا ہے تو وہ فائدہ ہوا نہ ہوا تو قرآن کے خلاف ہے یا موافق ہے خلاف ہے یا موافق ہے اس لیے یہ بات درست نہیں ہے اللہ نے صاف فیصلہ دے دیا ہے تو اس کے ہاتھ بھی برباد ہیں وہ خود بھی برباد ہے اس کے اعمال بھی برباد ہیں نہ اس کو اس کے مال نے کوئی فائدہ دیا نہ اس کو اس کے اعمال نے کوئی فائدہ دیا سمجھ رہے جی؟ یہ میں نے روایت آپ کو سنا دی سیرت کی کتاب ہے الروز العنف جنا روسن الروز العنف سمجھا اس کا جلد پانچ ہے علامہ سہیلی کی ہے اور سطح ایک سو اکانوے ہے اس میں ہے رفیع غیر البخاری البی راہ ہو بن اہلیہ راحو ہو العباس غیر بخاری کے اندر ہے بخاری میں تو اتنا ہے اور یہ بعد وہ آلے ہی کے بعد رشتے داروں نے خواب میں دیکھا غیر بخاری میں ہے کہ یہ خواب دیکھنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ہے کون ہے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد ایک سال تک وہ مجھے خواب میں نہ آیا ایک سال بعد خواب میں آیا تو اس نے مجھے یہی کچھ کہا اب میں اس روایت کا جواب دے رہا ہوں آپ حضرات کو سنو بات پہلا جواب یہ کہ یہ روایت منقطع ہے کیا ہے اس لیے کہ عروا جو ہے وہ صحابی نہیں تابی ہے عروے نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے کس نے کہا ہے کہ اس کو خواب میں دیکھا گیا عروا خود متاخر ہے اور پیچھے کا بندہ ہے نیچے کا بندہ ہے اگلا بندہ جس نے اس کو بات بتائی ہے اس کا اس نے نام نہیں لیا اس لیے یہ روایت منقطع ہے اور جو روایت منقطع ہوا کرتی ہے وہ ضعیف ہوا کرتی ہے اس لیے وہ ناقابل استدلال ہے کیا ہے ناقابل استدلال ہے دوسرا جواب دوسرا جواب یہ کہ یہ خواب ہے کیا ہے خواب ہے نا جی اور خواب شریعت کے اندر کوئی حجت نہیں ہے یاد کر لو یہ بات یہ خواب ہے اور خواب شریعت کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے بڑی عجیب بات ہے آپ کو سنا دوں میں علامہ حافظ ابن حجر اسکلانی نے بڑی بات لکھی ہے فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی نبی علیہ السلاط وسلام کو خواب میں دیکھے کس کو دیکھے اور نبی علیہ السلام اس کو کوئی امر فرمانے کے یہ کام یوں کر تو اس کو چاہیے کہ جاگنے کے بعد علماء کے پاس جائے کن کے پاس جائے علماء کے پاس جائے علماء سے پوچھے کہ یہ کام کرنا شریعت محمدیہ میں جائز ہے یا نہیں شریعت محمدیہ میں جائز ہے یا نہیں اگر علماء فرمائیں کہ شریعت میں جائز ہے تو وہ کام کرے ورنہ اس کو وہ کام کرنے کی قطن اجازت نہیں ہے وہ سن رہے ہو نبی علیہ السلام بھی اگر خواب میں آئیں اور کوئی ایسی بات کہیں جو شریعت کے خلاف ہے تو علماء سے پوچھا جائے اگر علماء کہیں کہ جائز نہیں ہے تو اس کام کو کرنا جائز نہیں ہے بات سمجھ لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام کی قبریں منور فرماوے لاکھ لاکھ رحمت نازل فرماوے شریعت کی حفاظت کرنے والے یہ لوگ ہیں دیکھو کہتے ہیں نبی علیہ السلام خواب میں آنے کوئی امر فرمانے تو جاگنے کے بعد وہ کام نہ کرے وہ پہلے علماء سے پوچھے اگر وہ کام شریعت کے اندر جائز ہے تو کرے ورنہ کرنے کی اجازت نہیں کہتے ہیں کہ شاہ عبد القاد اپنا پیر محبوب سبحانی سمجھا تھی سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ واضح کہتے تھے بڑے واعد تھے بڑے زبردست ہے کہتے تو حدیث پیش کرتے بیان کرتے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے یہ فرمان ہے ایک مولوی صاحب تھا وہ کہتا تھا پیر صاحب نے یہ غلط کہا یہ حدیث جھوٹھی ہے یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے اس میں فلانا راضی کھڑا ہے یہ حدیث جو ہے موضوع ہے اس میں فلانا جھوٹا کھڑا ہے ہم اس طرح وہ فتح بازی کریں آخر ایک دن پیر صاحب نے کہا اس مولوی کو کہ میاں ایک دن حضرت نے ایک حدیث بیان کی مولوی صاحب نے فتوا لگا دیا کہ یہ روایت موضوع ہے جھوٹھی ہے اس کو بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ اگر نبی علیہ السلاط و تسلیم تجھے خود کہہ دیں کہ یہ میں نے فرمائی ہے یہ حدیث میرا فرمان آئے پھر مانے گا تو پھر مان لوں گا چنانچہ مراقبہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ملاقات ہوئی نبی علیہ السلام سے پیر صاحب نے پوچھا حضرت آپ کا یہ فرمان ہے آپ نے یہ حدیث فرمائی ہے فرمایا ہاں میں نے فرمائی ہے وہ مولوی بھی ساتھ بیٹھا تھا تصدیق ہو گئی لیکن جب وہ حالت ختم ہوئی مولوی صاحب نے پھر وہی بات شروع کر دی کہ روایت موضوع ہے یہ روایت کیا ہے موضوع جھوٹیا ہے حدیث سمجھا شیخ صاحب اٹھے اس مولوی کو ماتھے پہ بوسا دیا فرمایا تو بات حضرت یہ ہے کہ نبی علیہ تو تسلیم بھی خواب میں اگر کوئی امر فرمانے تو اس کام کو کرنے کی بھی اجازت ہے جب تک کہ شریعت سے پوچھ نہ لیا جائے کہ شریعت کے اندر یہ کام جائز ہے یا نہیں ہے بات سمجھ گئی ہے خلاصہ چاہے ہے کہ یہ خواب ہے اور خواب کبھی حجت نہیں ہوا کرتا دین کے اندر اس کی کوئی وقت نہیں ہے پھر وہ سوال کریں گے کہ اگر خواب حجت نہیں ہے تو آزان تو تمہاری خواب کے ذریعے ثابت ہے آزان جو ہے وہ کس کے ذریعے ثابت ہے جنہوں نے حدیث پڑھی انہوں نے پڑھا ہے کہ آزان کے مطابق صحابہ کرام نے خواب دیکھا تھا تو جواب اس کا یہ ہے کہ آزان خواب کے ذریعے نہیں ثابت ہوئی آزان ثابت ہوئی ہے وہی کے ذریعے خواب اس کے معید تھے خواب کیا تھے صحابی جب آتا ہے نبی علیہ السلام کو اپنا خواب پیش کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے سنا سادا کا بے حل راہ جو اس سے پہلے وہی آ چکی ہے اس سے پہلے وہی آ چکی ہے تو آزان جو ہے وہ وہی کے ذریعے ثابت ہوئی ہے خواب کے ذریعے ثابت نہیں ہوئی بات سمجھ میں یہ آخری بات آج کر دوں میری طرف دیکھو خواب کے اندر جو آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ مجھے یہاں سے پانی ملتا ہے اور سوموار کے دن تخفیف ہوتی ہے یہ کون آیا ہے خواب کے اندر سمجھ رہے ہو خواب کے اندر یا تو ابو لہب کی روح آئی ہے اور سنو بات یا تو ابو لہب کی روح سے ملاقات ہوئی ہے خواب دیکھنے والے کی تو ابو لہب بھی کافر ہے نس قطعی کا کافر ہے لہذا اس کی بات کوئی قابل قبول نہیں ہے اور اگر شیطان آیا ہے ابو لہب کی شکل بن کر تو اس کی بات بھی قابل قبول ظاہر دو صورتیں ہیں یا تو ابو لہب کی روح سے ملاقات ہوئی ہے یا ابو لہب کی شکل کے اندر شیطان آیا ہے اگر ابو لہب سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ بھی کیا ہے کافر اور اگر شیطان ہے تو وہ بھی کیا ہے کافر لہٰذا ان کی بات کوئی ہو جائے کافر کی شہادت کوئی موت نہیں ہے بات سمجھ لوگوں پر روک ڈالتے ہیں کہتے ہیں بخاری میں ہے کہتے جی بخاری میں عام آدمی سمجھتا ہے شاید بخاری میں ہے کوئی حدیث ہے حالانکہ حدیث نہیں یہ عروے کا مکوڑا ہے چاہے سمجھ آئی بات یہ حدیث نہیں بلکہ عروا کا چاہے اگر اوپر بات جاتی عروا نقل کرتا کہ مجھے کس نے بتایا ہے تو وہ پھر بن جاتی حدیث متصل یہاں تو عروا خود بعد کا ہے اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا یہ پیدا ہی بعد میں ہوا ہے اس نے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھا حضرت کی وفات کے بعد پیدا ہوا اس کو کیسے پتہ چل گیا ہے اس واقعہ کا کچھ سمجھ آیا ہے یا تو وہ بتائے کہ مجھے فلانے نے بتایا ہے وہ تو بتاتا نہیں یوں ہی اپنی طرف منسوخ کر لیتا ہے اس لیے یہ بخاری کے اندر تو ہے لیکن یہ کوئی حدیث نہیں بلکہ یہ ایک منقطع روایت ہے کیا ہے ملک روایت ہے اردو کا اپنا قول ہے سمجھا نا بھائی پھر سوال کرتے ہیں کہ اس کو خواب میں دیکھنے والے حضرت عباس ہیں کون ہیں اروز العنف کی ابھی میں نے پڑھی ہے کہ غیر بخاری کے اندر ہے کہ کون ہے دیکھنے والا حضرت عباس ہے لیکن یاد کر لو یہ بات مولوی بن رہے ہو غیر بخاری کا کیا مطلب ہے غیر بخاری کے اندر ہے کیا مانا غیر بخاری کے اندر اب غیر بخاری سلمان رشدی کی کتاب بھی تو غیر بخاری ہے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے غیر بخاری کا مانا بخاری کے علاوہ بخاری کے علاوہ وہ کتاب کا نام لو کون سی کتاب کے اندر ہے حدیث کی کتاب کا نام لو سنت کا نام لو ایسے ہی روپ ڈالنے کے لیے کہتے غیر بخاری میں ہے کہ دیکھنے والے آتے تھے بات میری بات سمجھ آ رہی ہے جی شیو کی ساری کتابیں غیر بخاری ہے نہیں ہے پھر غیر بخاری کے اندر شیو کی کتاب میں کھڑا ہو پھر کیا کرو گے مانو گے اس بات غالیوں کی ساری کتابیں غیر بخاری ہیں نہیں ہیں جی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو خارجیوں کی کتابیں ہیں وہ غیر بخاری ہے نہیں ہے غیر بخاری کے اندر حوالہ ہے یہ عجیب بات ہے اگلے کو مرغوب کرنے کے لیے کہ غیر بخاری میں اگر بات کوئی یہ کتاب کا نہ نام ہے نہ دینا نہ لینا غیر بخاری میں لکھا ہے نہ کوئی حوالہ نہ کوئی بات یوں ہی مکھی میں مکھی مارے جا رہے ہیں بہرحال یہ بات جو ہے جو قطن نہیں ہے یہ کچھ صحیح بات نہیں ہے بات سمجھ گئی ابھی پورا تالاب کھول لو وہ جو آپ کا مسئلہ تھا وہ بھی سن لو جو معمولی سی بات ہے اللہ خلق خالہ کا الارض آگے ہے نا سن سبا کون سا ہے جی سفا سات سو تراسی ہے بھائی ہفت سد ہشتاد سے کھول لیا جی بس معمولی کا مسئلہ ہے اللہ نے یہاں فرمایا کہ میں نے سات آسمان بنائے گا منل ارد مثل ہونا اور زمین بھی ان کے مثل بنائے گا مثل ہننا سے کیا مراد ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مثل ہننا سے مراد یہ ہے کہ زمین کے سات حصے ہیں اسی زمین کے کتنے حصے ہیں سات حصے ہیں سمجھا سات اقلیمیں میں ہیں اور سات حصے ہیں جس طرح آج کل لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ یورپ ہے یہ ایشیا ہے یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے سات حصے ہیں سمجھ رہے ہو اور تہ بتا زمین وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ زمین ایک ہے زمین کیا ہے ایک ہے اور اس کے ساتھ حصے ہیں دلیل وہ کیا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں پورے پرانے پاک کے اندر ارد کا لفظ مفرد آیا ہے کہیں جمع نہیں آیا پورے قرآن کے اندر ارد کا لفظ کیا آیا ہے مفرد آیا ہے سما کو تو جمع لایا گیا سما بات بار بار آتا ہے لیکن ارد کو کہیں بھی جمع نہیں لایا گیا ہر جگہ مفرد ہے معلوم ہوا زمین ایک اور اس کے ساتھ حصے ہیں مثلا ہنر کے اندر وجہ تشریح جو ہے وہ سات حصوں کے اندر ہے سمجھ رہے ہو لیکن جمہور امت اس طرح ہے تو زمینیں صاف ہیں اور ہیں بھی تاہ بتا ہر زمین ہر دو زمینوں کے درمیان فاصلہ بھی ہے اور وہاں مخلوق بھی ہے اللہ ہی جانتا ہے ان کی حقیقت وہ کہتے ہیں مثلا ہونا کے اندر تشبیح عدد کے اندر ہے کس بات کے اندر ہے اب آپ کے پاس عبارت